السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب الرحمن اللہ الدین والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وزد و اہل بیت ہی و اعلی آل ہی و اصحاب ہی و ہی و اطبا ہی الیوم الدین و وسلم افضل صلوات کا و اصفا برکات علما ذکر حجا کے رون و وصلا ذکر ہلوا کے رون سلاطن عدد خلقك کا نفسك وزنة عرشك ومداد و سلاتم دا امتم بے دوام سلاتم کما تو ہبو و تردا اما باب فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی یقیناً نفس تو برائی پر ہی ابارنے والا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار جس پر اپنا رحم کرے یقیناً میرا رب بخشش کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے گفتگو جب یہاں تک پہنچی اثر کی عورتوں نے اور خود عزیز مصر کی بیوی نے جو صدیق علیہ السلام کی برات بادشاہ کے سامنے ظاہر کی اور عزیز مصر کی بیوی بھی پکار اٹھی کہ الان الس ہسل ہق تو ہو انس سے ان سواد الصادقین حق کھل چکا ہے میں ہی اسے بہتاتی رہی خسلاتی رہی ورگلاتی رہی وہ سچے لوگوں میں سے ایک ہیں تو ساتھ ہی عزیز مصر کی بیوی نے یہ بات کہی کہ وما و نفسی ان نفس میں بسو اللہ مارا ہے میں نہیں کہتی کہ میرا نفس بڑا پاک ہے اور یہ کہنے کی کسی کو اجازت بھی نہیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا فلا تجب کو انفو اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو میں بڑا نیک میں بڑا پرہیزگار اللہ بڑے میں کی شاہ اللہ پاک جسے کہتا ہے اسے نفس کی پاکیزگی عطا کرتا ہے کسی کو کوئی حق نہیں یہ شیخی بگاڑنے کا تو جی میں بڑا نیک آدمی ہوں بڑا فہردگار ہوں میں نے تو آج تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں اس وقت ذہن میں یہ بات آ جائے تو اس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا سمجھ لو کہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم کر دیا گیا کیوں اس کا شیطان نے اسے یہ سبق سکھا دیا کہ تم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے تجھے نام وافی کی ضرورت ہے نا توبہ کی یہ بھی شیطان کا ایک بہکاوا ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ بات القاع کر دیتا ہے کہ تم نے آج تک تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک بی بی کا نام ہے برا برا کا مانا ہے پرہیزگار فار نے ہمایا تو اپنے منہ میاں مٹھو بن رہی ہے یہ نام رکھنا نہیں جائز اپنا نام رکھ زینب حالانکہ برا کو برا نام نہیں نیک پرہیزگار ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا بعض لوگوں میں یہ اکثر عادت پائی جاتی ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو گناگار تصور کرتے ہی نہیں اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ پاک کی پکڑ بڑی سخت ہے ضروری نہیں کہ اگر تمہیں کسی جرم کی پاداش میں کوئی سزا مل رہی ہے تم نے اگر وہ جرم نہیں کیا تو یہ تم بے گناہ ہو کسی اور جرم کی وجہ سے تمہیں اس جرم میں پھنسا دیا گیا ملوث کر جرم کی اور ہے اور کسی اور جرم کے حساب میں پھنس گئے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ سکھائی ہے جس میں یہ بھی سکھایا اللہ عمنی آؤز کا من شر ما عمل عمل تو اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ہر اس کام کی برائی سے جو میں نے کیا ہے اور ہر اس کام کی برائی سے جو میں نے نہیں کیا بسا اوقات آدمی نا کردہ جرم کی سزا میں ڈر لیا جاتا ہے جیسے کہ اس سے صدیق علیہ السلام جرم کیا ہے کوئی اور جیل بھگت رہے تو نبی علیہ السلاط و اسلام کی تعلیمات طیبات یہ بات میں سے یہ ہے کہ اس کام کی برائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو تم نے کیا ہے اور اس کی برائی سے بھی اللہ کی پناہ پکڑو جو تم نے نہیں کی پنجابی اسے ایسے ہی کہتے ہیں وہ کہنا نا بھی جے کریے تو تب ڈریے تو جے نہ کریے تو تب ڈریے اللہ پاک کے مواخذے سے اس کے حساب سے اس کے حساب سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار ثابت کرنا اپنی تعریف ہر وقت اپنی تعریف اس سلسلے میں کرتے رہنا میں نے یہ نیکی کی میں نے یہ کی میں نے یہ کی میں نے اتنے نیکی کے کام کیے یہ خود ستائی اللہ پاک کو ہرگز پسند نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا صرف تعریف اپنی تعریف کرنے کا حق دنیا میں کسی کو کوئی نہیں اللہ کے سوا اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے وہی کہہ کہ میں پاک ہوں وہی کہہ ساری تعریفیں میرے لیے کسی بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا تو وہ کہے میں بڑا پاک ہوں بڑا نیک ہوں بڑا پرہیزگار ہوں خود محمد رسول اللہ کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں سجدے میں پڑے ہیں تو تب کہتے اللہ فرلی زمبی کل ہو بکا ہو وہ جل ہو وہ اول ہو وہ آخر ہو وہ سر ہو وہ اللہ میرے سارے گناہ بخش دے چھوٹے بھی بخش دے بڑے بھی بخش دے پہلے بھی بخش دے آخری بھی بخش دے اور چھپے ہوئے گناہ بھی بخش دے اعلانیہ گناہ بھی بخش دے کون سا گناہ کیا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو سکھانے کے لیے کہ امت کے اندر بھی یہ توازو اور جی پیدا ہو جائے صحابہ کہتے ایک ایک مجلس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر ستر مرتبہ استفاق شمار کرتے تھے آپ کہتے فرلی وقت بہی علیہ ان کا الرحیم یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر اپنا رہن کر یقیناً تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اب اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا گناہ کیا بھائی جس کی معافی مانگ رہے ہیں یہ صرف امت کو سکھانے کے لیے کہ امت یہ سبق سیکھ لے کہ اگر معصوم ان الخطا اور سید الانبیاء اکرم الاولین والآخرین حبیب رب العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشست میں ستر ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بڑھ کر استغفار کرنا چاہیے یہ صورت کب پیدا ہوگی جب ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہم بڑے گناگار ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں یہ بات یاد رہے مت سمجھو کہ اللہ پاک کو کسی انسان کو سزا دینے کے لیے کوئی ہزار دو ہزار دس ہزار گناہوں کی ضرورت ہے ایک گناہ بھی اس کی سزا کے لیے کافی ہے ایک گناہ اگر اسے معافی نہ ملے ایک جرم ایک نافرمانی فرمانی اور دیکھ لو آدم علیہ السلام نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی تھی ایک ہی نا اللہ نے جنت سے نکال دیا جس نے ایک نافرمانی کی اگر جنت میں رہنے کے قابل نہیں تو جب اس وقت کی ایک نافرمانی بھی باقی رہی جنت میں جانے کے قابل نہیں ہو جب تک اللہ نے اسے معاف نہ کیا یا اس کی سزا اسے جہنم میں دے کے اس گناہ کے سے پاک نہ کیا لیجیے اللہ پاک سے ہر وقت اپنے گناہوں پر استغفار کرو سچے دل سے اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر معافی نامہ پیش کرو کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے کوئی بخشنے والا تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں اور یہ دین کبھی پیدا نہ کرو کہ تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں بالکل نیکی شیطان کے نامہ یا مال میں نہیں اور بالکل گناہ فرشتوں کے پاس نہیں ان کی صفت اللہ پاک نے بیان کی ہے لا یا ما امر ہوں یا فالون ما یو مرون کہ فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے یعنی گناہ نہ کرنا فرشتوں کا ساتھا ہے اور نیکی کا مرتکب نہ ہونا شیطان کی صفت ہے انسان تو ان دونوں کے درمیان درمیان ہے کبھی فرشتوں کی خصلت غالب آئی تو نیک بن گیا کبھی شیطان غالب آ گیا تو برائیاں بھی ہو گئی اسی لیے تو اللہ پاک نے قیامت کے دن ترازو کے دو پڑے رکھنے ہیں وناگر موادی نل کس کا مل کے ایک میں برائیاں اور ایک میں نیکیاں پھر جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی اور برائیاں کم ہو گئی شطر زیادیا اور جس کی برائیاں زیادہ ہو گئی اور نیکیاں تھوڑی ہاویہ ماہیا نار ہو اس لیے بس اتنی کفایت نہ کرو کہ مرنے کے بعد مولوی صاحب نے کہہ دیا نا کہ اللہ اللہ ہوا رو تو بخشش ہو جائے گی یہ کوئی مسئلہ نہیں اگر تمہارے اپنے پاس کچھ نہیں تو مرنے کے بعد اگر نبی امامت کروائے جنازے کی اور صحابہ کرام شریک ہوں جنازے میں جن میں خلفائے راشدین بھی ہوں اور وہ پاکیزہ ترین جماعت ہو تو اللہ تبار قسم ہوا تعالیٰ کہتے اس طب فر لحم اولا تس تب فرم انگل اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ تیرا بخشش مانگنا اور نہ مانگنا برابر ہے اگر تو ان کے لیے ستر مرتبہ بھی مجھ سے بخشش مانگے تو میں اللہ نے انہیں معاف نہیں کر دیا دنیا میں اپنا کھاتا کلیئر کرو دنیا میں اپنے حساب بے باغ کرو اللہ پاک کے ساتھ ہر وقت استغفار کرو بیٹھتے اٹھتے استغفار کرو کھاتے پیتے استغفار کرو سوتے جاگتے استغفار کرو استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو اور یہ مت سمجھو کہ تم بڑے نیک بن گئے بڑے پرہیزگار بن گئے جس نے یہ سمجھ لیا نا کہ بڑا پرہیزگار بن گیا گمراہ ہو گیا جتنا کسی کو اللہ کا خوف نصیب جتنا کسی کو اللہ کی محبت نصیب ہوئی اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف بن گیا اتنا ہی اللہ کا خوف اللہ کا خوف اللہ کی محبت کے برابر ہوتا ہے جتنی کسی کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے لگ جاتا اور جتنا کسی پر آخرت کی فکر غالب آ جائے اس کی زبان خاموش ہو جاتی پھر وہ بولتا ہی نہیں اسے اپنی آخرت کی فکر لگی مجھے ایک نیک پرہیزگار صالح اور متقی عالم دین نے بتایا اللہ تعالیٰ اس پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے کہنے لگے میرے دادا جی جب بوڑھے ہو گئے وہ بھی عالم تھے بہت بڑے عالم جب بوڑھے ہو گئے تو مسجد کے ایک کونے میں وہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوتے تھے دوسرے کونے میں میرے نانا جی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوتے تھے ان پر آخرت کی فکر غالب آ گئی بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا مئی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مئی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ مرزا غلام احمد قادیانی یعنی جن لوگوں سے بہت زیادہ تنگ تھا ان میں ایک مولانا مئی الدین عبد الرحمان لکھوی بھی تھے اپنی کتابوں میں ان کا نام لے لے کے لکھتا ہے کہ مولوی عبد الرحمان لفی مجھے یہ کہتا ہے مجھے یہ کہتا ہے مجھے یہ کہتا ہے مولانا دین عبد الرحمان لفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بڑے سالے آدمی انتہائی پرہیزدار آخری عمر میں آخرت کی فکر اتنی غالب آ گئی کہ ان کے پوتے حضرت مولانا دین لفی رحمۃ اللہ علیہ مجھے بتانے لگے کہ ایک کونے میں دادا جی رحمت اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور دوسرے کونے میں نانا جی مولانا عبد القادر محدث لکھوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے دادا بھی محدث ہے نانا بھی محدث ہے دونوں محدث ہیں اور بڑے بڑے عالم تھے مولانا الدین عبد الرحمان مولانا عبد القادر محدث لکھوی سے علم میں تقوا میں لاہیت میں پرہیزگاری میں اخلاص میں بڑھ کر تھے کوئی آ کے مسئلہ پوچھتا کہ حضرت یہ مسئلہ بیان کرے وہ بیٹھے رو رہے ہوتے اپنے گناہوں پر استغفار کر رہے ہوتے یوں زبان پر ہاتھ رکھ کے اور اشارے سے کہتے یعنی مولانا عبد القادر محدث لکوی کے پاس چلے گا فرماتے زندگی کے آخری سال آخرت کی فکر اتنی غالب آئی کہ زبان ہی بند ہو گئی یعنی بولتے ہی نہیں تھے یہ یعنی نہیں کہ زبان کو فالج ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے بولتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے جمعے کا خطبہ دیتے تھے بعض تقریر کرتے تھے مگر عام مجلس میں بولتے ہی نہیں تھے کوئی مسئلہ پوچھتا تو یوں اشارے سے کہتے کہ وہ مولانا عبد القادر محدث لکھی بیٹھے ہیں محدث آدمی جاؤ ان سے جا کے پوچھ لو اور خود بیٹھے رو رہے ہیں جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوئی اور بے پایا محبت ملی اس کے دل میں اللہ کا خوف بڑھ گیا اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو بڑا نیک پرہیزگار سمجھتے ہیں جن کے دل زنگار آلود ہیں وہ کہتے ہیں اور جی ہم نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں جی ہم تو ہیں نہیں بڑے نیک پر یاد رکھو اگر گناہ نہیں بھی کیا فرض کرو اپنے تمہارے اپنے خیال کے مطابق تو تمہارے پاس کون سی ضمانت ہے کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے کون سا تمہارے پاس ایسا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر یہ کہہ سکو کہ ہماری نیکی قبول ہو گئی ہرگز نہیں وما ابر نفسی بعض لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ زلیخہ کا قول ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے کہ یہ زلیخا کا قول ہے مگر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے جب زلیخا نے کہا نا کہ بات کھل گئی ہے میں اسے بہکاتی رہی یہ تو سچا ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہیں مجھے میرا نفس گمراہی نہ کر دے کہ تو تو بالکل سچا ثابت ہو گیا نا آپ تو بڑا نیک بن گیا نا تو فوراً نفسی مارتم بسوئے بسو مارہ مربی بے شک یہ مجھے ورگلاتی رہی بہکاتی رہی پھسلاتی رہی میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا نفس کا کام تو برائی کا حکم دینا ہے مگر جب اللہ چاہے تو اس کی برائی کو بڑائی کی طرف پھیر دیتا ہے اگر اللہ کی مرضی ہو یہ تو میرے اللہ کی مہربانی ہوئی ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں اگر تم نے نیکی کی ہے تو یہ کوئی تمہارا کمال ہے مؤذن کی اذان کا جواب دینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے تو کیا فرمایا فرما مؤذن کہے اللہ اکبر تم کو اللہ اکبر مؤذن کا اشاد اللہ اللہ تم کو اشد اللہ اللہ مؤذن کا شاد اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو شاد ال محمد الرسول اللہ موزم کا علیہ السلام آؤ بھائی نماز پڑھو آپ یہ نہیں کہنا حیا علیہ خراب اب کہو لا حول ولا قوت الا باللہ یا اللہ نہ تو تیری توفیق کے بغیر میں نیکی کر سکتا ہوں اور نہ تیری مدد کے بغیر برائی سے بچ سکتا ہوں نماز ہے نیکی عبادت یہ کب ہوگی جب تیری توفیق میسر آئے گی اور گناہ سے کس وقت بچنے پر قادر ہوں گا جب تم میری مدد فرمائے گا فرما معذر کا حیال الفلاح تم کیا کہو لا ولا قوت الا باللہ یا اللہ کامیابی نہیں مل سکتی اگر تیری مدد نہ آئی اور میں ناکامیوں سے نہیں بچ سکتا اگر نے میرا ہاتھ نہ تھاما یہ تو تیری مدد تیری توفیق کے بغیر نہ نیکی ہو سکتی ہے اور نہ برائی سے بچنا ممکن ہے بندہ ہے کیا ہے بھائی یہ بتاؤ اپنے طور پہ کر کیا سکتا ہے یہ زبان ہے نا بول رہی ہے ٹھیک ہے کس کی کس کے حکم سے بول رہی ہے اللہ پاک کے حکم سے ویسے ہی میں بڑی شہر میں بڑی شہ میں چھوڑ دو سیانے لوگوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عبرت رکھی ہے ہر شہ میں ہر کوئی اپنے دین کے مطابق ایک ترجمہ کرتا ہے ہر شے کا وہ کہتے دیکھو بھائی کسی پنجابی آدمی نے ترجمہ کیا اس نے کہا دیکھو مختلف جانور مختلف بولیاں بولتے ہیں اور بکری اور بھیڑ کیا بولتے ہیں میں میں بھینس اگر دس من کی بھی ہو نا تو زمین پر پڑے پڑے اس کی کھال اتار لیتے ہیں اور بکری کا بچہ یا بھیڑ کا اگر دو پیر کا بھی ہو تو جب تک اس کو الٹا نہ لٹکائیں ان کی کھال نہیں اترتی یہ اس کی میں کا نتیجہ ہے ساری عمر جو میں بولتا ہے میں بھائی دو شیر کا بچہ بھی تم زمین پر پڑے کہ کھال نہیں اتار سکتے صحیح طور پر الٹا لٹکاؤ گے ہر نیچے ٹانگیں اوپر اور الٹا لٹک گیا یہ فاصدہ برو یا ہو عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت ہے بعض لیک بندوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو تم میں ہی کہہ رہا ہے یہ میں ہی تو بڑا تیری اپنی ہے اس پر ہی غور کر لیں میں بھی تو ت نے زبان سے ہے اور زبان کس سے اللہ کے حکم سے بولی جب یہ بھی تیری اپنی نہیں تو تجھے یہ کہنے کا ہی کیا ہے کہ میں تیری یعنی میں بھی اپنی نہیں مگر یہاں کیا ہو وہ کہتا ہو جی وہ میرے جیسا کوئی نہیں جی آنا والا ویری ہم تمہار دیگرے لیس ہمارے جیسا کوئی نہیں اللہ پاک کا ایک نبی کرنے کے لیے کھڑا ہوا نبی ہے اپنے وقت کا بہت بڑا دبی کسی نے سوال پوچھ لیا جی اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے فرمایا میں اللہ کو ناپسند آئی یہ بات حالانکہ کلیم اللہ ہے تو پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اللہ سے باتیں کرتا ہے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام اموسا علیہ السلام جتنا عظیم الشان نبی بنو اسرائیل میں پیدا ہی نہیں ہو یہ مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو اگر ایک طرف کر لیا جائے تو سارے نبیوں میں سے افضل ترین نبی موسا علیہ السلام ہے رسول اللہ علیہ السلام کے بعد اتنا بڑا پیغمبر اللہ سے باتیں کرتا ہے بے تڑک باتیں کرتا ہے عظمت بہت زیادہ ہے تو کسی نے مسئلہ پوچھ لیا جی اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہو جی میں اللہ نے اچھا تو تیرے سے بھی بڑا ہے سو کا کل علم عالم ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے چل پھر سفر کر تجھے دکھائیں کوئی بڑا عالم بھی اپنے خادم کو ساتھ لے لیا یوشا بن نون کو اللہ نے سفر کی نشانی بھی بتا دی کہ ایک مچھلی تیار کر کے ایک اپنے کھانے میں رکھ لو اور دریا کے کنارے کنارے سفر کرو جہاں مچھلی بالکل زندہ ہو کے نا ہماری قدرت سے وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے دریا میں تلی جائے نا اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا چلتے گئے چلتے گئے جب تھک گئے تو خادم سے کہنے لگے آتنا گدانا لقد لکینا من سفرنا ہے نصبا تو کھانا دے یار تھک گئے ہیں منزل نہیں ملی وہ مجھے تو بھول ہی گیا مچھلی تو بہت پیچھے نکل کے سمندر میں چلی گئی ہم بات چل پھر پیچھے چل کہاں تھی اس کے تلاش کرتے کرتے وہاں آئے داخل ہو گئے اس رستے سے آگے گئے دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہے ہمارا یہی بندہ سماجا نا آپ رحمت من آتے علما ایک بندے کے پاس پہنچ گئے اللہ کہتے ہم نے اسے اپنی طرف سے علم سکھایا تھا چلو جی موسا اسلام کہنے لگے بھی مجھے اللہ نے تیرے پاس وہ علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے جو تیرے پاس ہے کا اگر تو مجھے وہ سکھا دے جو تیرے پاس ہے تو میں تیری تیرا حکم مانوں اس کا ان قلم ہے ہمارے صبرا موسا تیرے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ تو علم سیکھ سکتا تو وہ ہے جذباتی آدمی یہ جذباتی لوگوں کا کام نہیں ہوتا یہ تو دیمے حلیم تب ٹھنڈے آدمی علم سیکھتے ہیں جذباتی لوگوں کا یہ کام نہیں کہ استاد سے تھوڑی سی ہوئی استاد کو سامنے ہو ہوئے تک پڑتا ہی نہیں جذباتی لوگ یہی کرتے اور کیا کرتے انہوں نے کہا نہیں نہیں میں ضرور اس نے کہا اگر میرے سے علم سیکھنا ہے نا تو پھر مجھے پوچھنا کچھ نہیں جو کروں نا مجھے روکنا ٹوکنا نہیں ٹھیک ہے جی چل پڑے آ کے کشتی میں بیٹھ گئے بخاری شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسا علیہ السلام اور خضر دونوں کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چڑیا آئی اس نے کشتی کی دیوار پر بیٹھ کے پانی میں اپنی چونچ ڈالی اور چونچ میں پانی بھرا اور پانی بھر کے وہ اسی طرح بیٹھی ہے موسا السلام بھی دیکھ رہے ہیں اور حضرت خضر بھی تو خضر نے مخاطب کر کے کہا اے موسا تیرے پاس ایک ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں تیرے پاس ایک ایسا علم ہے جو میرے پاس اور میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں اور تیرا اور میرا دونوں علم اگر جمع کر لیے جائیں تو یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنے بھی نہیں ہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک چڑیا کی چونچ میں پانی ہے تو نبی ہے تیرا علم جمع کر لیا مجھے اللہ پاک نے ایک علم دیا میرا علم اکٹھا کر لیا پھر اللہ کے علم کے مقابلے میں تیرے اور میرے علم کی مجموعی حیثیت اتنی بھی نہیں یہ نہیں کہا کہ اتنی ہے اتنی بھی تیرے اور میرے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ اتنی بھی نسبت نہیں ہے جتنی نسبت چڑیا کی چونچ میں پانی کو سمندر کے پانی کے ساتھ ہے تو اتنے تھوڑے علم کو کہتا میں بڑا عالم ہوں سوچو ذرا ہمارا علم یا آج کل کے کسی عالم کا علم تو نہیں برابر ہو سکتا نا نبی کے علم کے اصل اللہ سمجھ کسی عام نبی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ موسا اسلام کے علم کے برابر ہو جائے کسی کو میں میں کرنے کی اجازت نہیں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا یہ اللہ کا حق ہے صرف اور بڑائی بیان کرو تو صرف اللہ پاک کی بیان کرو اللہ اکبر وقت رہا بس تعریف کرو اللہ کی عیب اور نقصان سے پاک ذات ہے تو اللہ تمہارے قسم ہو تعالیٰ کی باقی کسی کو کوئی حق نہیں ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھاؤ کہ میں اسے اپنی نماز کا حصہ بنا لوں اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کون آدمی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اللہ نے نبی پیدا کیے ہیں زمین پر سارے نبیوں کے بعد جتنی مخلوق ہے نبیوں کو الگ کر کے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ساری مخلوق میں ابو بکر جیسا دوسرا کوئی فرد پیدا ہی نہیں اچھا بھائی اتنا نیک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا سکھا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر نماز میں کہا کر ابو بکر صدیق نے کہا یہ ہے نا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں کہ میں اسے اپنی نماز کا حصہ بناؤں اپنی نماز کا حصہ بناؤں آپ کہتے ہیں ابو بکر نماز میں کہا کر اللہ ظلم تو نفسی ظلم اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بڑا ظلم کیا ہے کسے سکھایا جا رہا ہے تجھے مجھے صدیق اکبر کو اللہ انی ظلم تو نفسی ظلم فشیرا ولا ظلم اللہ کا اللہ تیرے سوا گناہوں کا معاف کرنے والا کوئی نہیں اگلی جو بات ہے اس پر غور کرو سب پھر لی مغ پھرا تم ان دیکھا یا اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں جس کی وجہ سے بخشش ہو سکے اپنی طرف سے بخشش ادا کر میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو پیش کر کے تجھے یہ کہوں کہ چلو یہ عمل قبول کر کے اس کی وجہ سے بخش فل فرلی مر فرا تمنگ ان دیکھو یہ دیکھو وہی کیفیت بیان کی ہے زکری علیہ السلام بالکل بوڑھے ہیں ساری قوتیں جسم کی جواب دے چکی کہتے رب انگواہنی وسط الگ راف شہبت یا اللہ ہڈیوں سے ماس جدا ہو گیا ہے سارا فر سفید ہو گیا یا اللہ بہت بوڑھا ہوں ولم حکم بے دعائے کر رب شکیہ مگر تو سے مانگنے میں نا امید نہیں ہوں آگے دعا کرتے کرتے کہتے رب حبلی ملا دن کا ولیہ یا اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں اپنی طرف سے بیٹا دے دے یعنی بیٹے والی کوئی ہے میرے اندر کوئی نہیں جیسے بیٹا ہو سکے نہ میری بیوی کے اندر وہ بانج ہے میں بوڑھا ہوں بیٹا اپنی قوتوں کے سارے نہیں تجھ سے مانگ رہے تیرے فضل سے مفسرین کہتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے قوت رجولیت یعنی مردان کی قوتیں اور عمر کے حصے میں جا کے ختم ہو چکی تھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے انہیں صرف وقتی طور پر وہ قوت مہیا کی تاکہ بیٹے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے مانگا کا رب نہیں ملنا تو ان کا بلی گیا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں جس کی بنیاد پر کہوں کہ میری میرے اندر بھی طاقت ہے میری بیوی بھی بیٹا جننے کے قابل نہ ہمارے پاس کچھ نہیں پارے ہے یہی بات ابو بکر صدیق کو سکھائی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر ایسے کہ منفرا تم من دیکھا یا اللہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں مت جو تیری بارگاہ میں پیش کر کے کہوں یا اللہ اس کی بنیاد پر بخش دے بس اپنی طرف سے معافی عطا کر دے ور ہم نیند نہ کان کل رہیم مجھ پر رحم کر تو بخشنے والا ہے بار بار رحم کرنے والا ہے تو سبق کیا سکھایا کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا نہ اپنی نیکی کو کچھ سمجھو جو میں نے یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا بڑا تیس مار خاں بن گیا ڈرو اللہ پاک کے عذاب سے قیامت کے دن اللہ کی بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی پیش ہوگا جس نے ساٹھ برس اللہ تبارک رسم و تعالیٰ کی عبادت اس حساب میں کی ہوگی کہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر کھڑا ہو جائے گا یا اللہ آپ بھی میں نے تیری رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے میں نے تو ساری دن کی تیری کوئی نافرمانی نہیں کی اور تیرا کوئی حکم چھوڑا ہی نہیں اللہ بابند اچھا تو نے حساب کے ساتھ جنت میں جانا ہے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی ساٹھ برس کی نیکیاں ترازو کے ایک پرلے میں رکھ دو اور جو باقی سارا کچھ اسے معاف کرتے ہیں ساری نعمتیں جو پانی اسے پلاتے رہے نا اس کا صرف ایک گھوٹ دوسرے پڑے میں رکھ دو کتنا ایک گھوٹ کس کا جس کی ہمیں قدر ہی کوئی ہو ایک گھونٹ رکھ دو پانی پانی کا ایک گھونٹ رکھ دیا جائے گا دوسرے پلنے میں پانی کے گھونٹ کا پلڈا باری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڈا اوپر اٹھ جائے گا اللہ پاک کہیں گے بھائی چلو باقی تو سارا کچھ تجھے معاف ہو گیا اس کا حساب دے دے ایک گھونٹ کا حساب دے دے بس اس کے برابر ہی کر دے اپنی نیکیاں چلو کسی نعمت کا حساب تو دے کے جا نا ہم نے تو نے اگر اتنے اتنی عبادت کی ہے محنت کی ہے ریاضت کی ہے تو ہم نے بھی تو تیرے اوپر بڑے احسان کیے تھے ایک سارے پانی کا نہیں حساب مانگتے جتنا تو نے غسل کیا ہے اس کا جتنا پیا ہے اس کا اس کا نہیں حساب مانگتے ایک گھونٹ کا مانگتے پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائے گا یہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف کر مجھے اپنی رحمت سے معاف کر کا ورحمنی ان کا انتل غفور گفر وہ مت کہو میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی میں ہر سال اتنی بار عمرہ عمرے کے لیے جاتا ہوں اور ہر سال بیت اللہ شریف کا حج بھی کرتا ہوں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں تو اب تو میرا حق بن گیا نا جنت میں جانا ہر کس نہیں زلیخا کہتی ہے وما ابر نفسی ان نفس لا مارت مار جن مفسرین نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے ان کے نزدیک یوسف علیہ السلام نے تکبر سے غرور سے بچنے کے لیے یہ فرمایا بعض علماء دین کی خدمت کرتے ہیں بغیر کسی تمے کے لالچ کے کسی سے کچھ نہیں لیتے مانگتے کچھ نہیں اور پھر کیا کہتے ہو جی میں تو دین کی خدمت فیس بھی کرتا ہوں یہ بڑا تکبر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دینا چاہا حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو مالدار ہوں مجھ سے کسی غریب آدمی کو دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے نہ خود ہو فتح منگل ہو ان شیتا کا صدق ہو اور میں اس کو لے اس کو اپنے قبضے میں کر اور اگر تیرا جی چاہے تو اس کو صدقہ کر دے اگر اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتا تو محدثین نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی عالم کو اپنے نفس کو زیر رکھنے کے لیے یوں ہی کرنا چاہیے کہ خود کسی سے نہ مانگے اور اگر کوئی دے تو اس کا انکار نہ کرے اور جب نفس کہہ رہا کہ تو سارا ہی کام فیس بھی لینا کرتا ہے تو اپنے نفس پر تان کرے کہ فلاں آدمی نے جو پیسے دیے تھے تو نے لے لیے اگر ان کا حساب ہو گیا تو تیری ساری نیکیاں کھاتے لگ جائیں گی یہ صرف نفس کو زیر کرنے کے لیے نفس کو متی کرنے کے لیے کرے تاکہ نفس اس کے اوپر چڑھائی نہ کرے اس کو یاد رہے کہ فلاں آدمی نے مجھے سو روپیہ دیا تھا فلاں نے ہزار روپیہ دیا تھا میں نے اس سے قبول کر لیا تھا اب جب نفس کہے کہ تو تو سارا کام فیس بھی اللہ کرتا ہے وہ کہے خود ہی کہے اس کا جواب دے کہ فیس بھی اللہ تو کرتا ہے مانگتا تو تو کسی سے نہیں مگر جو فلاں آدمی نے تیری خدمت کی تو نے قبول کی تھی یا نہیں اور اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تو نے جو خدمت قبول کی تھی تو نے تو اپنا الزامہ لے لیا ہے بلا شبہ تو نے نہیں مانگا اس لیے اے شریر اور سرکش نفس مجھے اللہ کے اثر میں رسوا نہ کر مجھے یہ سبق نہ سکھا کہ میں تکبر کر کے اللہ کی جہنم میں چلا جاؤں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تعلیم دی اس لیے اگر تمہر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا خود ہو فتح مقبل ہو تو فتح لے لے اس کو اپنے قبضے میں کر اور پھر اگر تیرا دل چاہے تو اس کو صدقہ کر دے ٹھیک ہے اپنے استعمال میں نہ لا مگر اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے یہ کام ضرور کرنا اس لیے نفس کی تین قسمیں ہیں ایک نفس کا کام کیا ہے برائی کا حکم دینا نفس جو ہے نا یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے مختلف معنوں کبھی نفس کا مطلب جسم ہی ہوتا ہے کبھی نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے جسم پرانے لوگ کہتے تھے یونانی اطباء کے انسانی جسم چار چیزوں سے بنا ہے چار چیزوں سے وہ کہتے تھے پانی مٹی آگ ہوا کھیل ہے اس کی قدرت کا یا تو اس جسم میں پانی ہے جتنی دل لگی ہوتی ہے کسی سے محبت ہوتی ہے لاہ و لابھ ہوتا ہے کھیلنا ہٹکیلیاں کرنا کسی کے ساتھ مزاق کرنا کرنا یہ سارا ہوا کا کام ہے ہوائی کام ہوتے ہیں نا ایسے بھی ہوائی ایسے کرتی ادھر سے آئی تمہارے مذاق کرتے چلی گئی ادھر سے سیائی تھپیڑا کے چلی گئی یہ ہوا کی خصلت ہے جسم میں اور جتنی بے صبری ہے اور نارنگی ہے اور ایک حالت پر قائم نہ رہنا ہے یہ سارا پانی کا کام ہے پانی کو ایک حالت پر قائم رہتا ہے یہ پانی کی وجہ سے خسلت ہے انسانی طبیعت میں اور جتنی دنات ہے اور کمینگی ہے اور خساست ہے اور رضالت ہے اور خجالت ہے ساری مٹی کی وجہ سے اور جتنا غصہ ہے اسد ہے بغض ہے تکبر ہے اناد ہے یہ سارا آپ کی وجہ سے کہ اس کا کام ہی چھولے مارنا کبھی تو نفس کا یہ کام ہوتا ہے کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے ان نفس آ بسو نفس کا کام ہی کیا ہے برائی کا حکم دینا شریر سرکش لوگوں کا نفس انہیں ہر وقت برائی پر ابھارتا ہے نفس کی ایک قسم ہے وہ محنت اور ریاضت سے حاصل ہوتی ہے بڑی سخت محنت سے اللہ پاک کے ذکر سے اپنی آخرت کی فکر سے اور قرآن کریم کو بہت زیادہ تلاوت کرنے سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہاض کلو گا تس گو کما یس گول حدید اصاب گا اصا یہ دل بھی زنگار ادو ہو جاتے ہیں جیسے کھلی ہوا میں لوہے کو زنگار لگ جاتا ہے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ دلوں کو تو زنگار لگ جائے تو اس کو ریت کے ساتھ رگڑ کر رگڑ کر یا ریتی سے رگڑ کر یا عید کے ساتھ رگڑ کر اس کو چمکا لیتے ہیں وہ ماں شکالت القلوب یا رسول اللہ اللہ کے رسول دلوں کا دنگار کیسے اترتا ہے دلوں کو کیسے پالش ہوتی ہے دلوں کے اندر کیسے چمک پیدا ہوتی ہے تین چیزوں سے بے کثرت تلاوت القرآن قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کرنے سے وہ کثرت ذکر الموت اور اپنی موت کو زیادہ زیادہ یاد رکھنے سے وہ کثرت ذکر اللہ اور اللہ کا زیادہ زیادہ ذکر کرنے سے یہ تین چیزیں ہیں اگر آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں بہت زیادہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں حد سے بڑھ کر اللہ تبارک قصح و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں پھر جب دل پالش ہو جائے تو نفس کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ نفس اس نفس پر برائی کا کھٹکا بھی نہیں گزرتا برائی کا خیال ہی نہیں آتا اگر آ بھی جائے تو ایسے گزر جاتا ہے بجلی کی رفتار سے وہاں ٹھہرتا ہی نہیں اس صاحب نفس کو متاثر ہی نہیں کر سکتا یہ جن کا نفس ہوا نا انہیں کیا دن اللہ نے حساب ہی نہیں پوچھنا اللہ ہے ادھر موت آئی ادھر حکم ہوتا ہے یا تو ہر المطمئنہ مطمئن کے راز یا تم ہر کھلی فی عبادی ور کھلی جنتی ادھر موت آئی ادھر اللہ کی طرف سے آواز اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی خوشی واپس لو میرے بندوں میں داخل ہو کے جنت میں چلے جا اس کا کوئی حساب نہیں مگر یہ نقش بڑی محنت سے بڑی زیادہ سے پیدا ہوتا ہے تین کام اس کے لیے سخت ضروری ہیں کون کون سے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا اور بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شکالت القلوب لکل شعین شکالت و سکالت القلوب ذکر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہر کی کوئی پالش ہے دلوں کی پالش کیا ہے اللہ پاک کا ذکر اللہ پاک کا ذکر موت اگر یاد آ جائے غالب آ جائے پھر نفس کو مردہ ہونے سے بچانے کے لیے حلال رزق چاہیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ دلوں میں گزار کیسے پیدا ہوتا ہے کہ دلوں میں نرمی آ جائے اور اللہ کا نام سنتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے یہ جو قرآن کریم کہتا ہے خامی ہوں رسول تفریح میں کیسے پیدا ہوتی کیفیت تو ہما لال کھانے سے آرام کھانے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے مورے لگ جاتی ہیں اس دل پر اور کون کون سی چیزیں دلوں کو مردہ کرتی گانے سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گانا ہے نا گانا دلوں میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی پر سبق ہی پیدا ہوتی ہے یعنی چار دن پانی کھڑا رہے نا تو اس کے اوپر ایک سبق سی جلی آ جاتی نا اس کو کائی کہتے ہیں جیسے پانی پر سبق ہی پیدا ہوتی ہے اسی طرح گانے سے دلوں میں نفاق اگتا ہے کیسے دل کالے ہوتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے بلا وجہ ایک جمعہ چھوڑ دیا پھر بغیر کسی شری عذر کے دوسرا جمعہ بھی چھوڑ دیا پھر بغیر کسی شری عذر کے تیسرا جمعہ بھی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کا دل شاہ کالا کر کے اس کا نام منافقوں میں لکھ دیتے ہمیں کوئی پرواہ ہے ہم کہتے ہیں ایسا اچھا چلو جب جماعت کھڑی ہوگی نا تو سو کے چلے جائیں گے مسجد جمعے کی تو نہیں ابھی گئے ہمارے نزدیک بس نماز پڑھنی ہے دلوں کی آلودگی سے بچو نفس مطمئنہ پیدا کرو ایک نفس ہے نفس امارہ جو قرآن کریم نے کہا برائی کا حکم دینے والا دوسرا نفس ہے نفس مطمئنہ جس پر برائی کا کبھی کھٹکا بھی نہیں آتا تیسرا نفس ہے وہ بھی پرانے پاک نے بیان کیا ہے اس کی قسم کھائی ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ملامت کرنے والا نفس تو اگر کبھی غلطی ہوگی نا گناہ ہو گیا تو نفس ملامت کرتا ہے ظالم اور کیا کر لیا ہے تو انہیں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا جب نفس ملامت کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آدمی توبہ کرتا ہے توبہ تو اللہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے عدیشری میں آتا ہے ایک آدمی پر اللہ بڑا ہی تعجب کرتا ہے بڑا تعجب کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کہتا دیکھو بندے کو بندے سے گناہ ہو گیا پھر بندہ آ گیا اس نے دو رکت نفل پڑے رو رو کے توبہ کے اور پھر کہتا اللہ ہمل لی اللہ پھر لی اللہ پھر لی یہ مسئلہ بھی یاد رکھو ایک حسن الشناد حدیث ہے ضعیف نہیں حسن السناب حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سچے دل سے رو کے تین مرتبہ سجدے میں کہے اللہ فرلی لی اللہ مجھے بخش دے اللہ یا اللہ مجھے بخش دے اللہ فرلی لی اللہ مجھے بخش دے فرمایا حضرت محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے سر پر مقرر کر دیتا ہے اور جو اسے کہتا ہے سر اٹھا اللہ نے تجھے معاف کر دیا سر اٹھا اللہ نے تجھے معافی مانگو اللہ پاک سے اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ اپنی ماں کو راضی کرنا مشکل ہے اللہ کو راضی کرنا اس کی نسبت بھی آسان ہے مگر رو کے دو آنسو گرا کے سجدے میں کہہ لیا کرو اللہ عمل پھر لی اپنے آپ کو گناہ گار تصور کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس لیے سجدے کی دعا تعلیم فرمائی سبحانک اللہ ربنا و بحمدے کا اللہ عمل لی اللہ یہ سجدے یہ دعا پڑا کرو سجدے میں تاکہ گناہوں کی معافی میسر آ جائے جب نفس ملامت کرتا ہے تو بات یہ کہہ رہا ہوں کیا ہوتا ہے بندے نے آ کے دو نفل پڑے نفلوں میں رو رہا ہے کہہ رہا اللہ عمر فرلی لی اللہ عمر فرلی لی اللہ عمر فرلی لی اللہ کہتے فرشتوں کو بلا کے اور دیکھو نیچے ذرا ایک منظر دیکھو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کیا شیطان کے بہتاوے سے اس سے غلطی ہو گئی اب اس کو پتا چل گیا کہ میرا کوئی مالک ہے اگر میں نے معافی نہ مانگی تو مجھے پکڑ لے گا اور اگر چاہے تو مجھے معافی کر سکتا ہے فرما عالم آپ کی اندر نہ ہوں رقم یا پھر زم کا بھیا تھے بندے کو پتا چل گیا ہے بھائی فرشتے بندے کو پتا چل گیا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کا موافعہ بھی کر سکتا ہے دیکھو رو رہا ہے اسی لیے ایسے مجھے اپنا رب سمجھ لیا ہے نا اسے پتا چل گیا ہے نا اس کے نفس نے ملامت کی ہے اسے پتا چل گیا کہ میں اس کا رب ہوں چاہوں تو اسے معاف کر دوں چاہوں تو اس کا موافظہ کروں رشتوں کیا خیال ہے تمہارا رشتے کہتے ہیں یا اللہ اتنا جو رو رہا ہے اسے معاف ہی کر دوں اللہ کہتا میں نے تو تمہیں گناہ گواہ بنانا تھا اس کو معاف کرنے کے لیے تم نے کہا تھا نصب ہو گئے ہم دیکھا وہاں پر دس ہم تیری تصویر کے لیے کافی ہے یہ منظر تو نہیں نا تم پیدا کر سکے سما کا ماشاء اللہ پھر جب تک اللہ کی مرضی ہوتی بندہ گنا سے رکا رہتا ہے پھر اس سے گنا ہو گیا سما اللہ کا گمبر پھر گنا ہو گیا پھر آ گیا پھر معافی مانگی پھر اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے یہی بات کہی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا کرتا ہے تعجب کرتا ہے اس بندے پر کہ دیکھو کیسا عجیب بندہ ہے پہلے کیا کے ہتھے چڑھ گیا فوراً ہی نکل کے آگے دیکھو مجھے اپنا رب مان لیا ہے مان لیا ایسے کہ میں اس کا رب ہوں پھر مانگتا بخش اللہ پھر فرشتوں کے سامنے فخر اور مباحت کرتا ہے اور پھر کہتا اللہ تبارک اسم ہوں تعالی میں نے اس کو معاف کر دیا سننا سا ماشاء اللہ پھر جب تک اللہ کی مرضی ہوتی بندہ گناہ سے رکا رہتا ہے پھر اس سے گناہ ہو گیا پھر آ گیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے چلے تو ہی بار بار شرم نہیں آتی تجھے ایک بار بھی تجھے معافی دی دوسری بار بھی تیسری بار بھی نہیں جو لفظ رحیم ہے نا اس کا معنی ہے بار بار رحم کرنے والا کوئی ایک دن میں ہزار بار خطا کرے اور اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو تو اللہ ہزار بار اس پر رحمت فرماتے یہ رحیم لفظ کا معنی ہے کس کا معنی ہے لفظ رحیم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو رحیم ہے اس کا یہ معنی ہے بار بار رحم کرنے والا گناہ کرتا رہے رحم کا طلب لیکن جان بوجھ کے نہ کرے یوسف علیہ السلام کا جنہوں نے قول بیان کیا ہے نا انہوں نے یہ کہا کہ وما ابر نفسی ان نفس المارتم بسوئے اللہ ماں رہ مربی میں اپنے نفس بشری کو بری نہیں کرتا نفس بشری برائی کا حکم دیتا ہے نفس بشری مجھے برائی کی طرف لے جانا چاہتا تھا مگر نفس نبوی نے مجھے برائی سے بچا لیا ایک نفس بشری دوسرا نفس نبوی نبی تھے نا اللہ کے کون تھے اللہ مارا ہے مرب نفس کا کام ہے یہاں ماں من کے معنوں میں ہے یعنی جس پر اللہ رحم کرے اسے اللہ برائی سے بچا لیتا ہے اور جسے اللہ برائی سے بچا لے بچایا کہ نے برائی سے اللہ پاک نے اور وہ شیخی بگاڑتا پھر میں بڑا پہلوان ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا نا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنون خطبہ جو پڑھتے تھے کبھی ہم نے غور کیا جمعے میں عام بعد میں آپ کہتے ہیں الحمد للہ نحمد ہو ہم آپ تعریف اللہ کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اگلا کلمہ کیا ہے کسی کو آتا ہے کیا ہے بولو اس کا بلا کیا من ہے اس کا معنی ہے ہم اللہ کی تعریف کرنے میں اس کی مدد مانگتے ہیں ہم اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے اگر اس نے مدد نہ کی آپ کھڑے کر دیے ہیں الحمد للہ نحمد ہوں ہوں میں کہ ہم ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرنے کے لیے اس سے مدد چاہتے ہیں یعنی ہم آج خود تو اس کی تعریف کرنے کے بھی قابل نہیں اتنے بھی عرض نہیں کہ اپنی طرف سے اس کی تعریف ہی کر سکے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خطبہ شروع کرتے تھے الحمد للہ احمد ہو و نسطین ہو آگے کیا فرماتے تھے بولو تک پھر ہو یہ غور کرو ذرا خطبہ تو تم ہمیشہ ہی سنتے ہو مگر خطیب حضرات بال تو سارا کرتے خطبے کا ترجمہ کوئی بھی نہیں سناتا پھر فرماتے ہما قسم تعریف اللہ کے لیے ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرنے میں اس سے مدد مانگتے ہیں ونس تل فرو اس کی تعریف میں جو کتا ہو جائے اس سے اس پر بخش مانگتے ہیں اس کی تعریف میں ہم سے جو کتا ہو جائے اس پر ہم اللہ سے بخش مانگتے دیکھو تعلیمات نبوی پر غور کرو ذرا کال خطبہ سنو گے نا جمعے کا تو یہ ذرا ترجمہ تو سیکھ جاؤ نا تاکہ تمہیں سمجھ تو آئے نا پھر پتا تو چلے نا خطبہ سننے کا عربی خطبہ سننے کا بھی تو کوئی مزہ آئے نا الحمد للہ محمد ہو ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرنے میں اس کی مدد مانگتے ہیں ونس تل اور اس کی تعریف میں ہم سے جو کمی اور کتائی ہو اس پر اس سے بخشش مانگتے ہیں یہ ونو بھی ون توقع والا یہ رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں یہ بعد میں مولویوں کے ملائے ہوئے ہیں کسی صحیح ضعیف حدیث سے یہ ثابت نہیں اکثر خطبہ پڑھتے نا الحمد للہ الحمد ہو ہو ونست عید ہوکر والا ہے نہ یہ کسی صحیح حدیث میں ہے نہ کسی ضعیف روایت میں ہے مسنون خطبہ یہ ہے الحمد للہ نحمد ہوں آگے کہا شرور الفسدا ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے وہ من اعمالنا اور اپنے اعمال کی برائیوں سے له جسے اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ومئی یدھ لل فلاح اللہ اور جسے اللہ پاک گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں یہاں بھی الفاظ پر غور کیجیے وسلم کے الفاظ ہے ومئی یدھ لل ہو لو بعد خطیب پڑھتے ہیں یہ ہو جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی صحیح روایت یوں نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له یہ نہیں ہے ومن يضلل فلا هادي له آگے کلمہ پڑھتے اکثر خطیب خلاف سنتی پڑھتے ہیں جیسے اپنے استادوں کو اور اپنے ہندوستانی علماء کو یا ادھر ادھر کے سن لیا اسی طرح کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی نہیں پڑھا نشہد اللہ الہ الا اللہ کبھی نہیں کہا خطبے میں جب بھی کہا وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ وہ اشہد اللہ محمد عبدہ و رسولہ گواہی آدمی اپنے جی کی دے سکتا ہے دوسرے کی نہیں دے سکتا یہ دو گواہیاں ہیں مجھے کیا پتا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ نہیں دیتے میں خام خواہ نہ شادو کہہ کہ آپ آپ کو شامل کر کے اپنے آپ کو بھی ڈیفالٹر بنا لوں اس لیے یہ بات یہ سمجھا رہا تھا کہ کسی بھی شخص کو اگر نیکی کا مرتکب ہو تو اسے اپنا کمال نہیں جاننا چاہیے اور اگر برائی کا مرتکب ہو تو اسے اپنے نفس کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے کہ یہ میرے نفس کی غلطی ہے اس میں میرے اللہ نے میرے پر کوئی زیادتی نہیں کی نیکی میرے اللہ کی طرف سے مجھے توفیق ملی اور اپنے نفس کو کبھی بھی گناہوں سے پاک نہ کہے وہ ماں ابر نفسی نفس ان نفس اللہ مار بے سو اللہ مارحم ربی ان ربی غفور رحیم اللہ پاک ہمیں نفس ہم مارا کی شرارتوں سے محفوظ رکھے وما علیہ اللہ